جس شہزادی کون خفا ہو جائے جس شہزادی کون خفا ہو جائے اس ممکن ہی نہیں راز خدا ہو جائے جس شہزادی کون خفا ہو جائے جس شہزادی کون خفا ہو جائے جس کو دنیا کے طبیبوں سے شفا مل نہ سکے جس کو دنیا کے طبیبوں سے شفا مل نہ سکے ان کی تصویر پڑھے اور شفا ہو جائے جس شہزادی کون خفا ہو جائے جس شہزادی کون خفا ہو جائے میری شہزادی کے قاتل پہ تبرا جو کرے میری شہزاد کے قاتل پہ تبر راج کرے اس کی بخشش کی سند آلے ابا ہو جائے جس شہزادی کونین خفا ہو جائے جس شہزادی کونین خفا ہو جائے میری بیوی کی محبت وہ عبادت ہے کہ جو میری بیوی کی محبت وہ عبادت ہے کہ جو غیر ممکن ہے کہ مومن سے قضا ہو جائے جس شہزادی کونین خفا ہو جائے جس شہزادی کونین خفا ہو جائے ان کے نوکر کی فضیلت میں فقط اتنا لکھو ان کے نوکر کی فضیلت میں فقط اتنا لکھو خاک مٹھی میں اٹھا لے تو دوا ہو جائے جس شہزادی کونین خفا ہو جائے جس شہزادی کونین خفا ہو جائے منہ پہ مارے گا خدا ایسے نمازی کی نماز منہ پہ مارے گا خدا ایسے نمازی کی نماز جو درے آل محمد سے جدا ہو جائے جس شہزادی کونین خفا ہو جائے جس شہزادی کونین خفا ہو جائے جس نے اللہ سے پایا نصانہ کا شرف جس نے اللہ سے پایا نسانہ کا شراب کیوں نہ نبیوں کا نبی اس پہ فضا ہو جائے جس شہزادی خفا ہو جائے جس شہزادی کون خفا ہو جائے ایک سجدہ جو درے پات پہ کرے ایک سجدہ جو درے پات زہ پہ کرے مرتبے میں وہ قلندر سے بڑا ہو جائے جس شہزادی خفا ہو جائے جس شہزادی کون خفا ہو جائے فاطمہ زہرا کے بچوں کا وفادار تھا فاطمہ زہرا کے بچوں کا وفادار تھا کیوں نہ تب دل مقدر کا لکھا ہو جائے جس شہزادی کونین خفا ہو جائے جس شہزادی کونین خفا ہو جائے قبر زہرا کی زیارت کو گیا پچھلے برس قبر زہرا کی زیارت کو گیا پچھلے برس کاش مظہر پہ دوبارہ یہ عطا ہو جائے جس شہزادی کونین خفا ہو جائے جس شہزادی کونین خفا ہو جائے اسے ممکن ہی نہیں راضی خدا ہو جائے جس شہزادی کونین خفا ہو جائے جس شہزادی کونین خفا ہو جائے